السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی اور دیس دیس کی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ہیرو کی کہانی ایسی کہانی ایسے ہیرو کی جن کی گواہی دی تھی اللہ تعالیٰ نے یہ کب ہوا کیسے ہوا اور کس کے ساتھ ہوا سنتے ہیں کہانی کا عنوان ہے اللہ کی گواہی اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے عبد الوارث ساجد نے ایک دفعہ وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر یہودیوں کی ایک بستی سے ہوا یہودیوں کا ایک خطیب مجمع میں تقریر کر رہا تھا اور وہ زور زور سے کہہ رہا تھا مسلمانوں کا اللہ کمزور ہو گیا ہے اس کے پاس خزانے کم پڑ گئے ہیں اور اب وہ مسلمانوں سے قرض مانگ رہا ہے دراصل وہ لوگوں کو اسلام کے خلاف بھڑکا رہا تھا ان کے ذہنوں میں اسلام کے خلاف زہر بھر رہا تھا اس کے ساتھ ہی وہ سورہ بقرہ کی آیت دو سو پینتالیس انہیں سنا رہا تھا اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے دگنا کر کے لوٹائے گا اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے وہی کشادہ کرتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ بات سیدنا ابکر بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو انہیں بہت غصہ آیا کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے خون میں رچی بسی ہوئی تھی چنانچہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی خطیب کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ یہودی کو دن میں تارے نظر آ گئے سعیدہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو واپس آ گئے ادھر یہودی اپنے لیڈر کا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور شکایت کی کہ آپ کے عزیز دوست ابو بکر نے ہمارے عالم کی توہین کی ہے اور تھپڑ مارا ہے لہٰذا ہم سے انصاف کیجیے انہیں پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پورا پورا انصاف کیا جاتا ہے رسول اللہ نے یہ بات سن کر بکر صدیق کو بلایا اور الزام کے بارے میں ان سے صفائی چاہی اب بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے تھپڑ ضرور مارا ہے لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی تھی اور ساری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دی یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے پوچھا تو وہ صاف مکر گیا چنانچہ آپ نے ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ گواہ پیش کیجیے سعیدہ ابکر صدیق یہ سن کر بہت پریشان ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان وہاں تو سارا مجمع یہودیوں کا تھا اب وہ میرے حق میں کہاں گواہی دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ یہودی آپ کو ایسے ہی تھپڑ مارے جیسے آپ نے مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جواب سن کر و بکر خاموش ہو گئے اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میں نے جو بھی کچھ کیا آپ کی خاطر کیا میرے پاس کوئی گواہ تو نہیں ہے مگر آپ سب کچھ جانتے ہیں سعید و بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے اپنے رب سے اپنی گواہی کی درخواست کر رہے تھے ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی یہودی بہت خوش تھے کہ اب ہم ابو بکر سے تھپڑ کا بدلہ لیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہونے لگی تھوڑی دیر بعد رسول اللہ کی زبان پر سلی آر عمران کی آیت جاری ہو گئی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ بے شک سن لی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات جو کہتے ہیں کہ اللہ مفلس ہے اور ہم مالدار اللہ تعالیٰ نے سیدنا نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں گواہی دے دی آپ باعزت بری کر دیے گئے اور یہودیوں کو ناکام و نامراد لوٹنا پڑا آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ